حضرت عثمان بن ابلاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں طائف میں اس جگہ مسجد بنانے کا حکم دیا جہاں ان کا بت ہوا کرتا تھا سننے ابن ماجہ حدیث نمبر سات سو تینتالیس